ابو معاویہ نے ہشام بن عروا سے انہوں نے فاطمہ بنت منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میری بیٹی دلہن ہے اسے خسرا یعنی بعض روایت میں چیچک نکلا تھا تو اس کے بال جھڑ گئے ہیں کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لانت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پینسٹھ